ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم پر غالب آتے تو ان کے میدان میں تین دن تک قیام کرتے جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو اکاون یہ حدیث صحیح ہے